اور بکر دونوں نے ابن ہاتھ سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بکر کی روایت میں ہے کہ انہوں یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو کیا اس کے جسم کا کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا صحابہ نے عرض کی اس کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بائیس